حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو کسی بھی قسم کی خوشبو نہ لگائے ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ مذکورہ حدیث زہری کے حدیث کے طور پر غیر محفوظ اور شاز ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سینتیس